انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کہتی رہے گی حل میں مزید کوئی اور جہنمی ہو تو لاؤ ڈال دو اسے میرے پیٹ میں یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس میں رکھ دے گا اس وقت جہنم قط قط بس بس کہے گی اور قسم ہے تیری عزت و بزرگی کی اس کے بعد جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے میں ضم ہو جائے گا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو بہتر یہ حدیث صحیح ہے